نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو مجھے بنت رضی اللہ کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو کہ میں اس کے پیکر میں ہوں یعنی اس جیسی بن جاؤں ایک ایسی خاتون کی نسبت جن میں کچھ گرم مزاجی بھی تھی کہا جب وہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کو دے دیا انہوں نے نے کہا اے کے کے رسول میں آپ ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ عنہ کو دے دیا ہے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو دو دن دیتے ایک دن ان کا اور ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انتیس